جناب عامر بن شعیب اپنے والد شعیب سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول وضو کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے برتن میں پانی منگوایا پھر اپنے ہاتھ دھوئے تین بار پھر چہرہ تین بار پھر دونوں کلائیاں دھوئیں تین بار پھر سر کا مزہ کیا اور اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر کا مزہ کیا اور شہادت کی انگلیوں سے ان کے اندر کا پھر اپنے پاؤں دھوئے تین تین بار پھر فرمایا وضو ایسے ہوتا ہے اور جو کوئی اس سے زیادہ کرے یا کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا یا یوں فرمایا ظلم کیا اور برا کیا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو پینتیس